سنجی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ خرشی محمد عبتصاد رحمت اللہ علیہ کے گرم بازار یہ عشق عشق ہارے خون سے جل چشم تر کرتا ہوں میں ان سے چشم تر کرتا ہوں میں کا پار دل میں کرتا ہوں میں کا پاز خون اشک کی جمع خون یعنی گناہوں سے بچنے کا جو غم اٹھاتا ہوں اور اپنے آنسو سے تر کر دیتا ہوں آنکھوں کو تب اللہ کا راستہ تیزی سے طے ہوتا ہے عشق عشق کامل جب ہوتا ہے اور عشق جو عشق جو ہے اس میں تیزی سے ترقی ہوتی ہے اور گناہوں سے بچنے کا جو غم نہیں اٹھاتا اس کو عشق الہی سے کوئی واسطہ نہیں عشق الہی اس کو حاصل نہیں ہوگا عرق آئے خون سے جاد چر سر ہوں میں عشق آئے خون سے جاد چر سر ہوں میں عشق کا جدو سے ہو پہ نظر کرتا ہوں میں یا حسن ان نامحرم نامحرم عورتیں اور امرت لڑکے جن کے داری کی داڑھی نہ شاید جب بتانے ہو سے سر پہ نظر کرتا ہوں میں جب پہ نظر کرتا ہوں میں درد کی درد میرا ہے سر کرتا ہوں میں درد کی در سے نظر بچانا سے نظر امردوں بچانا یہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ اور اس سے حفاظت کرنا سب سے مشکل کام ہے دین کے اور احکامات بھی ہیں اور بھی نافرمانی اللہ کی ہیں جس سے بچنا چاہیے لیکن سب سے زیادہ مشکل اس سے بچنا ہے سب سے زبردست اور عظیم الشان کام ہے یہ کہ نامحرموں سے سب سے نظر کرنا نامحرموں سے نظر بچانا اور زبردست غم آتا ہے دل کو زبردست مجاہدہ اٹھانا پڑتا ہے دل کو اور اس سے یہ بھی فائدہ ہے کیونکہ نظر کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے حلاوت ایمانی کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو نظر ہمارے خوف سے نظر بچائے گا اس کو حلاوت ایمانی نصیب فرمائیں گے جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ روزانہ سو مرتبہ کہے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چہرہ اس کا چودہ چاند کی مانند چمکتا ہوگا اس حالت میں اٹھائیں گے تو میرے مرشد محبوب محمد اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سو مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد چوری بھی کرے ڈاکہ بھی ڈالے ہر قسم کے گناہ بھی کرے مطلب یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ روزانہ سو مرتبہ کہہ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو منہ اجالا کرنے والے اعمال یعنی نیکیوں کی توفیق دیں گے اور منہ کالا کرنے والے اعمال یعنی گناہوں سے حفاظت کی توفیق دیں گے اسی طرح سے جو نظر کی حفاظت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی بھی عطا فرمائیں گے اور چونکہ اس کے دل پر ایک زبردست مجاہدہ جو سب سے زیادہ اس زمانے کا زبردست مجاہدہ ہے اس کو اٹھانے کی اس کو عادت اور اس کا تحمل ہو گیا تو اور گناہوں سے بچنے کا بہولا اس کو اہتمام رہے گا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ نظر کی حفاظت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو مزید گناہوں سے بچنے کی توفیقات سے نوازتے رہیں گے اور نیکیوں کی توفیقات دیتے رہیں گے جب میں اور ان توفیقات میں ترقی کرتے کرتے آخرکار اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خاص مقرر بنا لیں گے یعنی کہ اس کو سو فیصد گناہوں سے حفاظت کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ اور یہ اللہ کا ولی ہو جائے گا جب تعمیر کرتا ہوں میں درد کی لذت لے میں سر کرتا ہوں میں درد میں بہت لوگ اس پریشانی اور میں رہتے ہیں کہ ہم سے بار بار گنا کیوں ہو جاتا تو اس میں اتنے غم اور فکر کی بات نہیں ہے اس لیے کہ بنی آدم کو اللہ نے تخلیق کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں خطا ہو تم سب کے سب کار ہو جب سب کے سب خطا کار ہیں تو کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم سے خطا نہیں ہوگی خطا تو ہوگی لیکن کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم فوراً توبہ کر لیں یہ فرمایا کہ بخیر آئینہ تو تم میں سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر دن میں سو بار بھی ستر بار بھی کوئی گناہ کر لے گا چاہے ایک ہی گناہ سے لوٹ آئے چاہے کوئی دوسرے گناہ کرے ستر بار بھی کرے لیکن ہر بار توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے توبہ کرتا ہے لیکن پھر گر پڑتا ہے بشری کمزوری ہے تو بھی سو بار بھی ستر بار بھی گناہ کرنے سے یہ بھی تقسیم مراد ہے ستر بار کرے یا سو بار کرے کتنی بار بھی گناہ گناہ پر لوٹ آئے چاہے وہی گناہ ہو چاہے دوسرا کوئی گناہ ہو لیکن توبہ کرتا ہے آدمی کرتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا اور ندامت بھی ہے اس کو روتا بھی ہے استفال بھی کرتا ہے معافی مانگتا رہتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں کم اللہ لہٰذا حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوا سے رہنا اتنا ہی آسان ہے جیسے ہر وقت آبدو رہنا اس شخص ہر وقت تاوگو رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا وضو کبھی ٹوٹتا نہیں بلکہ یہ ہے کہ جیسے ہی وضو جاتا رہتا ہے اسی وقت پھر وضو کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں چوبیس گھنٹے باوضو رہتا ہے ایسے ہی تقوا جیسے ہی ٹوٹ جائے تو فکر فکر تو کرو اہتمام کرو جان لڑاؤ کہ ہم سے گناہ نہ ہو لیکن ساتھ ہی اگر کوئی ایسی ایسی خطا ہو جائے فوراً توبہ کر کے معافی مانگ لو پھر سے متقی ہو جاؤ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے ہاں، تو یہ بھی یہ تو یہ بھی تو راستہ ہے یہ جو شیطان جو ہے وہ بس اسی فکر اور غم میں مبتلا کر دیتا ہے ہم سے گناہ کیوں ہوا ارے ہم کون سے پاک بال ہیں ہم کب دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ہم سے خطا ہونی ہی نہیں چاہیے خطا تو ہوگی اللہ تعالیٰ نے ضعیف بنایا ہے کل پل انسان اور ذریف کا انسان کو اللہ نے ضعیف بنایا ہے خطا تو ہم سے ہوگی لیکن سو بار بھی خطا ہوگی ہم سو بار اللہ سے معافی مانگیں گے بھائی تم ادھر آ جاؤ سوتے ہوئے ہم آ کے بند کر کے بند بیٹھے آؤ سام جس کو نیند آ رہی ہو وہ سامنے نہ بیٹھا ادھر بیٹھو آگے آنکھ بند نہ ہونی چاہیے اس کو آپ آ رہی ہو ادھر ادھر بیٹھے سامنے نہ بیٹھے گا تو سو بار بھی گناہ ہوگا تو ہم سو بار اس کو اللہ کو اللہ سے استفار کر کے اور رو کر اللہ کو بنا لیں گے پھر پھر متقی ہو جائیں گے بلکہ صرف متقی نہیں بلکہ توبہ کرنے والے کو اللہ محبوب رکھتے ہیں اپنا محبوب بنا لیتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ اس کا درجہ بڑھا دیتے ہیں جب تانے ہو سے سر پہ نظر کرتا ہوں میں درد کی در در تیران کرتا ہوں میں کر کے کونے آ کو جگر کرتا ہوں میں کر کے کونے آرزو آ جگر کرتا ہوں میں اپنی آہوں کا قدم بل تا کے ہاتل ہو حیات نو جے ہر قدم تل تار کے حاصل ہو حیات نو مجھے ہر اپنا سر کرتا ہوں میں بعض لوگ گناہ سے بچنے میں ڈرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر ہم گناہ سے بچیں گے اور تو معاشرے سے کٹ جائیں گے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو دیکھو کہ کس سے کٹ رہے ہو اور کس سے جوڑ رہے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑ چڑھے جوڑ رہے ہو اور مخلوق سے کٹ رہے ہو خالد سے جڑ رہے ہو کتنی بڑی ذات سے جڑ رہے ہو جو بالکل صاحب قدرت ذات ہے اور نہ کبھی کسی کے محتاج رہی نہ کبھی کسی کے محتاج ہے نہ رہے گی اور ہر چیز پر وہ قادر ہے اور سب چیز اس کے قبضۂ قدرت میں ہے ایسی ذات سے جوڑنا عقل مندی ہے کہ نہیں اور جو سارے کے ساری مخلوق محتاج ہے اس محتاج سے جوڑنا اور غیر محتاج سے کٹنا یہ کوئی عقل مندی ہے اپنے مالک سے کرنا اور غلاموں سے جوڑنا یہ کوئی عقل نہیں ہے تو اس لیے اور فرمایا کہ دیکھو کہ جس طرح چراغ ہوتا ہے جو پہلے تیل کا چراغ ہوا کرتا تھا اس میں جو بتی ہوتی ہے اس کو جب جلاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد اس پہ گل آ جاتا ہے گل جس کو کہتے ہیں راک راکھ آ جاتی ہے لیکن جب اس کو کینچی سے کاٹ دیتے ہیں اس راکھ کے آنے سے روشنی بدم پڑتی جاتی ہے اور جب اس کو کاٹ دیتے ہیں بتی کو اوپر سے تو روشنی پھر تیز ہو جاتی تو اسی طرح اپنی ناجائز خواہشات کو کاٹ ڈالو خون کر ڈالو تو اس سے ایمان کی روشنی تیز تر ہو جاتی ہے اس کو فرمایا کہ ہر قدم پر تاکہ حاصل ہو حیات نہ ہو جائے ایک نئی زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں نیم جان دستانہ دو سچ جانتے ہیں آدھی جان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور وہ بھی جسمانی جان نہیں لیتے نفس کی جان جو ایک خراب چیز ہے جو دشمن ہے ہمارا اس دشمن کی جان لیتے ہیں اور اس جان لینے کے بدلے میں سینکڑوں حیات اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں دو سب جانتے ہیں اونچے در وحمت نیات آتے ہیں جو و گمان میں بھی نہیں آ سکتا ایسی زندگی ایسی حیات ایسی تازگی ایسی حلاوت ایسا چین ایسا امن اور ایسا سکون اور ایسی خوشی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں سینکڑوں ہزاروں نعمتیں عطا فرماتے ہیں جنت کا مزہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عطا فرما دے جان فدا کر کے دیکھو پھر پتہ چلے گا ہر قدم پر تا کے حاصل ہو ہر آتے نو مجھے ہر قدم پر تا کے حاصل ہو حیات نو مجھے ہر قدم پر زیر کنجر اپنا سر کرتا ہوں میں ہر قدم پر زیر کنجر اپنا سر کرتا ہوں آئے کون سے جب چشم تر کرتا ہوں میں کا دل میں گرم تر گناہ صرف آپ کا نہیں ہے بلکہ سر سے لے کر پیر تک ہمارے ہر عضو کے بارے میں شرعی احکامات ہیں جیسے سر سر کے بال ہیں بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل تو لکم الم اکمل تو لکم دین اکم تو الاسلام دینا ہے نا ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا بس کہ دین اسلام ہی ہمارے لیے سب سے پسندیدہ دین اللہ کا دین اسلام ہے اور اس کی تعلیمات قرآن پاک سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو مل گئی سر کے بال کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو سر عید کے مطابق شرعی طریقے سے چاہے سر منڈالے چاہے سر کے بال رکھے تو سارے سارے سر پہ برابر بال ہو دوسری دوسرا طریقہ سنت کا یہ ہے تیسرا طریقہ پٹے بال رکھنے کا ہے کہ کانوں کے لو تک ہو تو تینوں طریقے اگر اس کے برخلاف ہے کہیں سے برابر کہیں سے چھوٹے کہیں سے کچھ تو یہ خلاف شریعت ہے اور یہ جانورانہ زندگی ہے کیونکہ یہ یہ طرز غیر مسلموں سے آتی ہے غیر لوگوں سے آتی ہے ہاں؟ یہ طرز غیر غیر لوگوں سے آتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا مایا کل انعام بل ہوں مدن ہاں؟ ہمارا معاشرے کے اندر لوگ جو ہے ایسے لوگوں کو بڑی تعریف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے جو لوگ انگریزی انگریزی کٹ لگاتے ہیں بالوں کو انگریزی اولیا بناتے ہیں پتلون پنیر اور اس میں اچھے لگتے ہیں اور گاڑی جو لوگ بناتے ہیں ان کو اچھا جانتے ہیں ان کی شکل ان کو اچھی لگتی ہے تو ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کیونکہ جانوروں کے اخلاق کو پسند کر رہے ہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں خاص طور سے یہی بات کہتا ہوں کیونکہ آج خواتین جو آتی ہیں خصوصاً میں کہتا ہوں اس بات کو کہ خواتین کے ذمے یعنی جس طرح مردوں کے لیے شریعت کے احکامات ہیں اسی طرح خواتین کے ذمے بھی کچھ کام اللہ نے رکھے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی ملکہ بنایا ہے ترقی حکمران بنایا ہے اور ان ان کی ماؤں کی گود کو اللہ تعالیٰ نے ایک تربیت گاہ بنایا ہے بچوں کی سب سے بڑی تربیت گاہ ماں کی گود ہوتی ہے ماں جیسی تربیت کرے گی بچوں کے اخلاق بچوں کا دین ویسے ہی پوچھے گا ویسے ہی ان کے جو اخلاق ہوں گے ویسے ہی گفتار ہوگی ویسا ہی کردار ہوگا تو اگر جہاں خود ہی دین دین دین پر عمل نہ ہو اول تو اپنی فکر کرنی ہے کہ ہمارے اندر دین ہے یا نہیں ہے اپنے آپ کو ہر عمل کو سنت کے مطابق بنانا ہے اسی طرح سے پھر بچوں کو عادت پڑتی ہے یہ نہیں کہ بچوں کو تو بازے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ بچوں کو خوب ڈانٹ کپٹ کر کے دین پر عمل کرا رہے ہیں لیکن خود جو ہے وہ ہی نہیں ہے گناہوں میں بھی ملوث ہیں خود تو خود تو دیکھ رہے ہیں سنیما بینی بھی ہو رہی ہے اور بچوں کو جو ہے وہ منع کر رہے ہیں کہ یہ اچھا کام نہیں تو یہ تو بہت دور کی بات ہے لیکن قریبی بات یہ ہے کہ اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں سنت پر عمل نہیں دیکھا جاتا یہ کہتے ہیں سنتے بھی ہیں زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں لیکن عمل دکھائی نہیں دیتا تو اول بات تو یہ کہ خود عمل کریں اہتمام کے ساتھ سنت پر عمل کریں کھانے پکانا کھانا کھانا پانی پینا اٹھنا بیٹھنا نماز روزے اور اذکار وغیرہ سب کے اندر جو ہے سنت کے مطابق اعمال جب خود کریں گے تو خود کو بخود سیکھتے ہیں بڑوں کو دیکھ دیکھ کے بڑوں کی نقل کرتے ہیں نا بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں بچے تو خود عمل کریں گے تو بچے خود بخود کو کام سیکھیں گے تو خواتین کے یہ ایک بہت بڑا اہم شعبہ ہے بچوں کی تربیت اور شوہروں کی خدمت کا ان کے ذمے یہی دو کام اگر یہ ٹھیک سے کر لیں تو انشاءاللہ شاء اللہ جنت پکی ہے نا تو یہ کام بہت ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت سنت کے مطابق محض دعائیں سکھلا دینا دعائیں یاد کرا دینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ عمل نصیب ہو جائے عمل کی عادت بن جائے بچے اگر کھانا کھائیں تو اہتمام کے ساتھ دسترخوان بچھائے جائیں یہ نہ سوچیں کہ بھائی یہ بچہ ہے کھا لے گئے گھر پر چل کے اس کو شروع ہی سے عادت ڈالیں کہ کھانا کھاتے ہیں تو اس کے لیے دسترخوان بچھانا ضروری ہے جب اہمیت سے کام کریں گے تو اس کو بھی اہمیت آئے گی کہ ہم یہ کام ضروری ہے جب یہ کیا جاتا ہے جب کھانا کھانے کا موقع ہو فوراً دسترخوان بچھائیں اس کے اوپر جو دوسرا دسترخوان ہوتا ہے وہ بچھائیں جس پہ کھانا رکھا جاتا ہے اسی طرح پانی پئیں تو بے اہتمام کے ساتھ دعا پڑے اور جس طرح پینا چاہیے سنت کے مطابق اس طرح پئیں اسی طرح بچوں کو بیٹھ کر کھانا پینا سکھلائیں شروع ہی سے تربیت تھی تو یہ خاص خاص شعبہ ہے خواتین کے لیے کہ بچوں کی تربیت اور اپنی گفتار کو پہلی چیز ناک کی حفاظت اور دوسری زبردست چیز زبان کی حفاظت ہے زبان کی حفاظت سے جو ہے بہت زبردست کام ہوتا ہے زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا اور جو سوچ سمجھ کر استعمال نہیں کیا جاتا غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے دوسروں کو اذیت دینے میں مبتلا ہو جاتا ہے بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دس قسم کے یعنی غیر اخلاقی گفتار کبھی میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ سب باتیں بچے بھی سیکھتے ہیں جیسا گھر کے اندر ماحول ہوتا ہے وہی وہی باتیں وہی اخلاق وہی گفتار وہی کردار بچوں کا نکلتا ہے تو جتنا اہتمام ہوگا اتنا ہی زیادہ بچے بھی ویسے ہی پھر نکلیں گے اور غصے کی زیادتی سے بچے خراب ہوتے ہیں ان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں اس کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے غرض یہ کہ ماں ماں جو ہے وہ ایک گھرانے کو جنم دے سکتی ہے جو جنتی گھرانا ہو تو اس اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط اور بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ کام کرنا ہے یہی بچے بڑے ہوں گے ان کے اندر ان کی جو اخلاقی تربیت ہوگی سارے کا سارا کریڈٹ ماں باپ کو جائے گا پھر یہ ماں باپ دنیا میں نہیں بھی ہوں گے لیکن جو اچھے اعمال یہ کریں گے وہ سب کا سب ہمارے کھاتے میں بھی جائے گا اور اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنے پر معاوضہ بھی ہو سکتا ہے معاوضہ بھی ہو سکتا ہے اس سے بھی ڈرنا چاہیے تو غرض یہ کہ بچوں کو بچہ اتنا بچہ نہ سمجھا جائے بچوں کے ساتھ محبت سے اور شفقت سے پیش آؤ لیکن ان کو اتنا بچہ بھی نہ سمجھو کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ بچوں کو بھی شروع سے ہی دینی تربیت سنت کے مطابق سب کام کرنا دعائیں سکھلانا بھی بہت اچھا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ دعائیں یاد کرا دیتے ہیں لیکن عمل عمل نہیں ہوتا ہے تو یہ اس سے کام نہیں بنے گا کام عمل سے بنتا ہے پہلے عمل ہو تو ساتھ میں دعائیں بھی کام کی دعا بھی سنت ہے لیکن عمل ہی نہ ہو تو دعا سے کس بات کی کرے گا اس لیے دسترخوان بچھانا گھر سے باہر نکل رہے ہیں اہتمام کے ساتھ تھوڑی آواز کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ دعا پڑھیں بچے خود بہت دیکھیں گے کہ ابا ہیں یا اما ہیں گھر سے باہر نکل کے یہ کام کرتے ہیں ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ یہ کام ضروری ہے پھر وہ اس کو اہمیت سے کریں گے تو یہ سب باتیں ہیں تو اپنے اپنی زندگی کے تمام لمحات کو سنت کے مطابق ڈھالنا تمام اعمال کو سنت کے مطابق ڈھالنا سب سے اہم کام تو یہ ہے ساتھ ہی بچوں کی تربیت بھی انتہائی ضروری ہے جب خود اہمیت سے کام کریں گے تو بچوں کے اندر بھی اہمیت آئے گی اور اس کام کو وہ اہمیت کے ساتھ کریں گے اختتام کے ساتھ کریں گے دوسری بات جو میں کر رہا تھا کہ زبان کی حفاظت زبان بہت جلدی جو ہے پھسل جاتی ہے انسان کی اور اس سے بڑی بڑی پریشانیاں بڑی مصیبتیں اور بڑے گناہوں کا سبب بن جاتی ہیں لہذا نگاہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے غیبت ہے جھوٹ ہے خلاف واقعہ بات کر دینا احتیاط پھر کلام نہ کرنا کلام میں بعض لوگ احتیاط نہیں کرتے جیسا سنا ویسے کہہ دیا بغیر تصدیق تو بات کرنا ویسے ہی گناہ ہے بنا ہے لیکن اگر کوئی بات کہنی بھی ہو تو خوب احتیاط کے ساتھ کرنی چاہیے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت سلطان نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی خدمت میں دو دو دو لوگ بیت ہونے کے لیے آئے تو آپس میں بات کر رہے تھے حوض کے کے کنارے وضو کر رہے تھے آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہمارے محلے کی مسجد کا جو حوض ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے حضرت نے سن لیا بلایا پوچھا کہ تم نے ناپا ہے اس کو کہا ناپا تو نہیں ہے کہا فرمایا کہ جاؤ ناپ کے آؤ جب وہ ناپ کے آئے تو پوچھا کہ کتنا بڑا تھا واقعی تمہارا ہاؤس بڑا تھا وہاں محلے کا انہوں نے کہا جی ہاں بڑا تھا پوچھا کتنا بڑا تھا انہوں نے کہا ایک ہاتھ بڑا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے بالکل خلاف واقعہ بات کی ایک ہاتھ بڑا ہونے کو تو بہت بڑا نہیں کہتے ذرا سا بڑا ہے وہ تو تم نے تمہارے اندر احتیاط فی کلام نہیں ہے لہٰذا ان دونوں کو نکال دیا بیت نہیں کیا مگر حضرت رحمۃ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ بیت تو نہیں فرمایا لیکن ایسے شہر کے کامل اور محقق تھے کہ محروم نہیں کیا ایک سبق ان کو زندگی بھر کے لیے دے دیا احتیاط سے کلام کا اللہ والے کسی کو محروم نہیں فرماتے تو یہ کتنا بڑا سبق دے دیا احتیاط سے کلام تو یہ ہمارے گھروں کے اندر خاص طور سے اس کے اندر بہت زیادہ بے احتیاطی پائی جاتی ہے کہ جو زبان پہ لاپرواہی سے کہہ دیا سوچو پھر بولو اور مفید بات بولو اگر سادی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لاکھوں حضور بات کرنے سے بہتر ہے کہ تھوڑی دیر خاموش رہو اور جب بولو تو مفید بات بولو ہاں تو جو بات بولنے لگو پہلے یہ سوچو کہ جس سے کسی کو اذیت تو نہیں ہوگی کہیں یہ قیمت تو نہیں ہے کہیں اور اس سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی پھر جو بات ہم کہنے والے ہیں وہ خلاف واقع تو نہیں ہے احتیاط سے اس کو بات کو کہو پھر ٹھیک ہے بات چیت کرو ہنسو بولو گی لیکن احتیاط پھر کلام مد نظر رہے تو زبان کی حفاظت زبان کا جو گناہ ہے بہت جلدی یعنی آپ کی حفاظت کے بعد سب سے اہم چیز زبان کی حفاظت ہے زبان کے گناہ اتنے ہیں کہ زبان کی حضرت نے فرمایا یا اصلاح اخلاق میں کہ تیس آفتیں ہیں زبان اور زبان جو ہے آدمی کو مصیبت میں بھی پھنسوا دیتی ہے حدیث پاک میں بھی ہے لا تکلم بھی کلام تاز میں ہو بدن کہ ایسا کلام مت کرو جس سے کل تمہیں معذرت کرنی پڑے شرمندگی ہو خوب سوچ سمجھ کے کسی کو وقت دینا ہے تو وقت صحیح وقت ہو وقت کی وقت کی خلاف ورزی بہت لوگوں میں ہوتی ہے لاپرواہی سے وقت دے دیا ہم کھلا وقت آ جائیں گے اب اس کے بعد انسان ہے کوئی مجبوری بھی آ جاتی ہے کوئی کام یاد نہیں تھا جو کرنا تھا اس وقت یاد آ گیا کہ یہ کام بھی کرنا تھا تو خوب سوچ سمجھ کے وقت دینا چاہیے اور اس میں بھی احتیاط فل کلام رہے وقت دینے میں بھی کہ بھائی ہم اندازن کھلا وقت تک پہنچ جائیں گے اس میں احتیاط ہے نا آپ کے نو بجے پہنچنا ہے کا ارادہ ہے تو اتنا اضافہ کر دو کہ اندازن نو بجے کے قریب ہی ہم پہنچ جائیں گے یا اگر دیر سویر کی عادت ہو جاتی ہے چھوٹے بچے ہیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے اچانک بچے رونا شروع کر دیا کوئی اور کام کرنا کرنا ضروری ہو گیا کوئی بھوک لگ جائے بچے کو کوئی کپڑے تبدیل کرنے پڑ گئے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں بھی جیسے کہیں کھانے پر جانا ہے تو وہی ان کو وہ قید نہ کرو کہہ دو کہ بھائی ہم پہنچ گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کھانا کھا لیجیے گا قاعدہ بھی یہی ہے کہ جو وقت مقرر ہو کھانے کا کھانا اس وقت کھا لیا جائے کسی کا انتظار کر کے دوسرے لوگوں کو تکلیف دینا وہ اچھا نہیں ہے تو وقت دیتے وقت بہت زیادہ احتیاط اور پھر اس میں بھی احتیاط سے کلام کہ اگر ہم دس بیس منٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں تو اس سے دوسرے کو پریشانی نہیں ہوتی تکلیف نہیں ہوتی یہ اور یہ وعدہ خلافی میں بھی نہیں آیا تو احتیاط کلام خاص طور سے زبان کے اندر جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور بہت سی دفعہ دیکھیں گے کہ غفلت سے بات کرنے میں وہ بات جھوٹ بھی ہو جاتی ہے خلاف واقع بھی ہو جاتی ہے تو اس لیے اس سے اجتناب بہت ضروری ہے نکاح کی حفاظت کے بعد زبان کی حفاظت بہت زیادہ اہم بہت زیادہ اس میں اگر غفلت ہو تو بہت بڑے بڑے گناہوں میں ایک چلا کا اس سے خطرہ ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو جس طرح سے مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ولایت کا راستہ رکھا ہے عورتوں کے لیے بھی ولایت کا راستہ ہے عورتیں پیچھے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا من عامر صالح من ذکر میں انسا ہو مرد ہو یا عورت ہو جس نے بھی نیک اعمال کیے اس کو اللہ اس کا پورا پورا بدلا عطا فرمائیں گے کسی کا کسی کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے لہذا بہت سی عورتیں مردوں سے ولایت میں آگے بڑھ گئی اگر چھ مرد کا درجہ زیادہ ہے لیکن ولایت کے درجے میں جو عورت کی جتنی زیادہ محنت کرے گی وہ ولایت کا درجہ زیادہ حاصل کر لے گی تو غرض یہ ہے کہ اس میں جو ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہے زبان کی حفاظت اور اس سے گھروں کے اندر بڑے جھگڑے اور بڑی آپس میں ناچاکیاں نا اتفاقیاں اور جو ہے بدگوانیاں پیدا ہوتی ہیں اس لیے زبان کی حفاظت پر بہت زور دیا ہے ہمارے سب مرشدین نے تمام اللہ والوں نے کہ یہ انسان اس زبان کے ذریعے شیطان جو ہے وہ بہت سی ہماری نیکیوں کو ضائع بھی کر دیتا ہے بہت سی نیکیاں ہماری نیکیوں کا ذخیرہ زبان کی وجہ سے ضائع مثلا اگر غیبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والے کو اگر اس نے معافی نہیں مانگی صحیح طریقے سے تو کیا ہوگا کہ قیامت کے دن جس کی ضرورت کی ہوگی اس کی نیکیاں جس کی نیکیاں ضرورت کرنے والے کی نیکیاں جس کی ضرورت کی ہوگی اس کو دے دی جائیں گی اور جس اور اگر نیکیاں اس کے پاس ختم ہو جائیں گی تو اس کے بنا پھر اس کی گردن چلا دی جائے اس لیے زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے ایسے ہی جھوٹ بول دینا گناہ کبیرہ ہے کتنی نیکیاں اس سے ضائع ہو جائیں گی ایسے ہی جو ہے وہ کسی کو زبان سے تکلیف دے دینا کوئی تانا دے دینا کوئی ایسی بات کہہ دینا جس سے اس کو تکلیف پہنچ جائے یہ سب جو ہے ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والی چیز ہے تو زبان کی حفاظت پہ بہت زور دیں اور خوب احتیاط سے زبان کا استعمال کریں بس اللہ تعالیٰ قبول بنائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جائے اپنے شو نہیں گئے والا مجھے آپ نے یہاں